الصلاة والسلام معزز اور محترم علماء کرام عزیز دوستوں اور بزرگوں حق تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ دنیا کی زندگی عطا فرما کر ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ورنہ کئی لوگ جو ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے باہر آیا جایا کرتے تھے آج وہ اپنی قبروں میں پہنچ چکے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اس کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو صحت عافیت اور تندرستی عطا فرمائی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم نے اس کی ناقدری کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زمانہ آ جائے کہ ہاتھ کانپنے لگے بدن کمزور پڑ جائے نگاہیں نگاہوں کی روشنی ختم ہو جائے کانوں کی سنوائی ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم لوگوں سے مدد کی بھیک مانگے کہ ہے کوئی میرا علاج کرنے والا کہ میری بدن میں واپس صحت اور توانائی کو لوٹا دے لیکن جب تک حق تبارک و تعالی اس نعمت سے واپس سرفراز نہ فرمائے کوئی بھی دنیا کی طاقت مل کر اس کو صحت عطا نہیں کر سکتی تو بندے کو کہا گیا کہ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرے اور اپنے رب سے معافی مانگتا رہے اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے تندرستی عطا فرمائی تو اس تندرستی کو تیرے تیرے حکم پر چلنے میں اور تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں میں اس کو خرچ کروں گا لگاؤں گا اور تجھ سے میں اپنا تعلق مضبوط کروں گا اور جس سے بھی رب کا تعلق جس کا بھی رب سے تعلق مضبوط ہو گیا اللہ اس کی ہر موقع پر مدد فرماتے ہیں کبھی اس کو تنہا نہیں رکھتے تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں حق تبارک و تعالی کی ایک نعمت تو تندرستی ہے اور دوسرا جو ہے فرصت ہے کہ حق تبارک و تعالی کی طرف سے ایک وقت ملا ہے اس وقت میں ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں اور اپنے دل کا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں اور ہم اپنے گھر کو اسلامی معاشرے کا رنگ سے رنگ دے ہمارے گھر کے اندر اسلام اور دینداری کا ہونا اس کی مثال ایک روح جیسی ہے جیسے بدن میں جب تک روح ہے وہاں تک بدن کو درد کا تکلیف کا احساس ہے کہ اگر ہاتھ میں تکلیف ہے تو جو ہے بدن کہے گا کہ فلانی جگہ درد ہو رہا ہے اگر کوئی بچہ بیمار ہے تو احساس ہوگا کہ میرا بچہ بیمار ہے اگر بیوی بیمار ہے احساس ہوگا کہ میری بیوی بیمار ہے اور اگر یہ روح چلی گئی روح نکل گئی جسم مردہ ہو گیا اب یہ مردہ جسم کے اوپر آپ چاہے تو ہتھوڑی سے مارے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ اس کا ہاتھ مچوڑیں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کے پیروں کو آپ ادھر سے ادھر کریں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اسی طرح سے گھر میں اگر کوئی بیمار ہوگا تو یہ مردے کا دل نہیں دکھے گا اس لیے کہ اس میں جان نہیں بس یہی مثال ہمارے گھروں کے اندر دینداری کی ہے کہ اگر دینداری ہوگی تو ایک دوسرے کی محبت ہوگی ایک دوسرے کی ایک دوسرے کے ساتھ دل لگا ہوا ہوگا اگر کوئی بیمار پڑے گا ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے اگر کوئی پریشان حال ہوگا گھر میں ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے یہ اس وقت ہوگا کہ جب جان ہوگی تو یہی جان کی روح کی مثال جو ہے دینداری کے ساتھ دی گئی کہ دینداری کی مثال روح جیسی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر اخوت بھائی چارگی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام آ جائے تو اس کے لیے دینداری کو گھر میں لانا ضروری ہے اب دینداری گھر میں آئے گی تو ہم اپنے بچوں کو کلام پاک کی تلاوت کے لیے اور کلام پاک کو سیکھنے کے لیے مدارس میں بھیجیں گے مکاتب میں بھیجیں گے کہ میرا بچہ اللہ کا کلام پڑھ لے اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے پڑھے اور ہم اس کا جو ہے پڑھنا دیکھ کر ہم بھی اپنے قرآن کو صحیح کریں صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو یہ کتاب وہ ہے کہ جس نے جس کے ذریعے سے حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں کتاب ال انضل نا الحکلتخن نا سمین عبد الماطی النور اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ آپ انسانوں کو اندھیروں انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں اور یہ کتاب وہ ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے یہ کتاب شفا ہے یہ کتاب سچائیوں سے بھری ہوئی یہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے یہ بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے یہ ذلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو عزت پر پہنچانے والی کتاب ہے یہ رب کریم سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اپنے پرور دگار سے ملانے والی کتاب ہے اس کتاب کو دیکھنا بھی عبادت اسے چھونا بھی عبادت اسے پڑھنا بھی عبادت اسے سننا بھی عبادت اسے سمجھنا بھی عبادت اور اس کتاب پر عمل کرنا بھی عبادت ہے اتنی بہتر کتاب اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی اور یہ کتاب کے اندر وہ خاصیت ہے جیسا کہ جو ہے ایک لوئی چمک مقناطیس اپنی طرف لوہے کو کھینچتا ہے اسی طرح سے یہ قرآن کریم اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا لوئی چمک ہے مکناطیس ہے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا و قری القرآن فسطم لہو و انسط القم ترحمون اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو اسے اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائے معلوم ہوا کہ جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر رحمتیں برستی ہے تو ہم بھی اپنے گھروں کے اندر زیادہ سے زیادہ کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے رہیں اپنے بچوں کو جو ہم مدارس میں بھیج کر قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں یہ بہت ہی جو ہے اچھا عمل ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بچوں کو اسکول نہ پڑھایا جائے کالجوں میں نہ بھیجا جائے سب چیز جو ہے ضرور سبب ہے سیکھنا چاہیے اسکول بھی جانا ہے لیکن دین بھی جو ہے سیکھنا ہے قرآن کریم بھی سیکھنا ہے جن لوگوں نے اپنے بچوں کو دنیا کا علم تو پڑھایا لیکن دین سے دور رکھا وہ کل قیامت کے دن حسرت اور افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ کاش ہم نے بھی کسی بیٹے یا بیٹی کو حافظ بنایا ہوتا کیوں اس لیے کہ قرآن کریم کے حافظ قیامت کے دن ایسے آدمیوں کی شفات کرنے کی ایسے دس آدمیوں کی شفات کرنے کی اجازت دی جائے گی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے قابل ہوں گے اس کی شفات سے اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائیں گے اس کی مثال اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ہم نے حج پر جانے کے لیے ٹکٹ بک کروائی اور ایئرپورٹ پر پہنچ گئے اور ایک دن جانے میں باقی ہے پتا چلا کہ فلائٹ میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے اب ہم جو ہے ایئرپورٹ کے مینیجر کے پاس پہنچیں گے ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی میرا حج کا ارادہ ہے اللہ کا گھر دیکھنا ہے نبی کے روزے پر جانا ہے حج کے ارکان ادا کرنے ہیں کسی بھی طرح سے مجھے ایک سیٹ کا انتظام کر دو اب وہ مینیجر بھی کہے کہ میرے پاس کوئی پاور نہیں میں آپ کو سیٹ نہیں دے سکتا ہاں دیکھو سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کو حکومت کی طرف سے دس سیٹیں ریزرو ملی ہے کہ وہ جس کو چاہے دس سیٹوں میں سے دینا چاہے دے سکتا ہے اور جب ہم اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں اور پتا چلے کہ وہ ہمارا بیٹا ہے تو ہمارے دل میں کتنی خوشی ہوگی کہ اچھا میرے بیٹے کے پاس دس سیٹیں ہیں پھر تو مجھے آسانی سے سیٹ مل جائے گی بس اسی طرح سے قیامت کے دن کا تصور کیجیے کہ جب آدمی کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا کہ ابھی مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کے سامنے اعمال کھلے ہوئے ہوں گے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہوگی اور وہ جہنمیوں کا عبرتناک انجام دیکھ رہا ہوگا ایسے وقت میں جب اس سے کہا جائے گا کہ تیرے بیٹے کے پاس دس بندوں کو بخشوانے کی گنجائش موجود ہے تو اس وقت اس کے دل میں بیٹے کی کیا قدر آئے گی تب اسے احساس ہوگا کیونکہ چیز کی اس وقت قدر آتی ہے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے جب ضرورت نہیں ہوتی تو اس کی قدر بھی نہیں آتی جب آگ سامنے دیکھے گا جہنمیوں کو جلتا دیکھے گا اور فرشتوں کو دیکھے گا اور کہے گا کہ ہاں وہ مجھے جہنم میں ڈالنے کے لیے پکڑ کر لے جا رہے ہیں ایسے وقت میں اسے وہ بیٹا نظر آئے گا جس کو اللہ نے دس بندوں کی شفاعت کی اجازت دی ہوگی اور وہ شفاعت کرے گا کہ یہ میرے ابو ہیں ان کو جنت میں جانے کی اجازت دی جائے اس وقت کتنا بڑا گم ہلکا ہو جائے گا کتنی بڑی مصیبت کٹ جائے گی اس وقت بندہ احساس کرے گا کہ کاش میرے سارے بچے حافظ ہوتے خیر اگر ہم نے جو ہے صرف دنیاوی علم سکھایا بچے کو تو اس طرح کے جو ہے واقعات موجود ہیں کہ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنایا اب باپ کا انتقال ہو گیا باپ کا جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو وہ بیٹا رو رہا تھا کسی نے کہا اتنا کیوں روتے ہو کہنے لگا کہ میرے ابا نے مجھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تو بنایا مگر روتا اس بات پر ہوں کہ مجھے جو ہے نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی میں اپنے سگے باپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو میری تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں اس وقت جو ہے بیٹا خیر اس وقت بھی اگر اللہ توفیق دے دے اور قرآن کریم کی جو ہے تعلیم حاصل کر لے دینداری کو جو ہے اپنی زندگی میں اتار لے تو بھی اللہ کی جو ہے رحیم اور کریم ذات اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے اب یہ بچے جن کو ہم نے دین نہیں سکھایا کل قیامت کے دن وہ ہمارے اوپر کیس داخل کریں گے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے ربنا انا اطانا سادتنا و قبرا انا فعد البیلا اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا انہوں نے کہا تھا کہ انجینئر بننا ڈاکٹر بننا پائلٹ بننا ہم نے بن کر دکھایا ہم کو دیندار بننے کے لیے کبھی نہیں کہا انہوں نے ہمارا رخ کبھی دین کی طرف موڑا ہی نہیں اے اللہ یہ ان کا قصور ہے اگر یہ ہم کو دین کی طرف موڑتے تو ہم بھی جو ہے دیندار بن جاتے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب اے پروردگار ہمارے ان ماں باپ کو دگنا عذاب دیجیے وہ لان لانن کبیرا اور ان پر بہت زیادہ لانتوں کی بارش کر دیجیے یوں اولاد ماں باپ پر کیس کرے گی اے اللہ ہمیں انہوں نے بھٹکایا ہمیں یہ سیدھے راستے پر ڈالتے تو ہم بھی جو ہے سیدھے بن جاتے مگر انہوں نے دنیا کمانے پر لگا دیا اور دین سے ہمارا ہم کو بے خبر رکھا آپ ان کو ڈبل عذاب دیجیے اور ان پر لانتوں کی بارش برسائیے اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے لکل انزیف تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے ہم اپنی اولاد کی ابھی صحیح تربیت کریں اور یہ بہترین موقع ہے کہ باپ بھی گھر میں ہے ماں بھی گھر میں ہے یہ ابھی جو بیماری کورونا کے نام سے چل رہی ہے ہمیں جو ہے حکومت کی طرف سے پابند بھی بنایا گیا ہم اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے مل کر یہ قرآن کریم کی تلاوت جیسا کہ ہمارے کچھ نوجوانوں نے آج کارگزاری سنائی کہ چوبیس دن کے اندر ہم نے ایک گروپ بنایا کہ روزانہ کون کتنے پارے پڑھے گا تو چوبیس دن کے اندر الحمد للہ چار سو نے ساٹھ قرآن کریم ختم کر چکے تو ہم بھی جو ہے اس وقت کا صحیح فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنے گھر کو دیندار بنانے کے لیے کوشش میں لگ جائیں اور ایک بات اور ذہن میں رہے کہ ہم جو ہے دینداری کے لیے آگے بڑھیں گے تو سب سے پہلے اللہ کا ڈر اللہ کا ڈر میرے دل میں داخل ہو جائے اس کی جو ہے مجھے کوشش کرنی چاہیے اللہ کا ڈر مجھے جو ہے گناہوں سے روکے گا اور اللہ کا ڈر جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں رہتا اس کے لیے گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہوتا ادھر جو ہے قرآن کی تلاوت کی ادھر جو ہے گناہ میں لگ گیا ادھر نماز پڑھی ادھر حرام کاموں میں لگ گیا پتہ چلا کہ اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہم سب کو اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے اور معمولی سا گنا ہو جائے تو ایسا احساس ہو کہ کوئی پہاڑ سر کے اوپر ہے اور ابھی سر پر گرنے معاشرے میں گناہ ہم کو جو ہے گناہ کا احساس ہونا چاہیے ہم نے اپنے معاشرے میں گناہ کو بہت ہلکا سمجھا جھوٹ بولنا گیبت کرنا چگلی کرنا بد نظری کرنا بالکل عام ہو گیا اور حلال اور حرام کے درمیان کوئی فرق نہیں نظر نہیں آتا ہم جو ہے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ سے میں نمٹ لوں گا اللہ اکبر یہ میری زبان کیا بول رہی ہے مجھے جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے عذاب کو کیا سمجھ رہا ہوں بنی اسرائیل میں ایک بزرگ گزرے ہیں داموس رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ وہ اپنی بستی سے باہر نکلے سامنے پہاڑ پر نظر پڑی تو دیکھا کہ پہاڑ پورا سوکھا ہے اس کے اوپر کوئی سبزہ نہیں کوئی گرین ہری نہیں تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہوتا اس پر ہریالی ہوتی پانی کے نالے ہوتے اور خوبصورت منظر ہوتا اللہ نے دل میں الہام فرمایا اے میرے پیارے تو نے میری بندگی چھوڑ دی اب تو تو مجھے مشورہ دینے والا بن گیا اب تجھے میری تخلیق میں میری مخلوق میں کمی اور کوتا ہی نظر آنے لگی جب یہ الہام ہوا تو وہ گھبرا گئے انہوں نے اپنے دل میں ایک نیت کر لی جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے میرے دل میں صاف طور پر یہ بات نہیں آئے گی کہ میری کوتا ہی کو معاف کر دیا گیا میں اس وقت تک اپنے آپ کو سزا دوں گا اور انہوں نے سزا یہ دی اپنے آپ کو کہ جب تک اللہ میری غلطی معاف نہیں کرتے میں وہاں تک نہ کھانا کھاؤں گا اور نہ پانی پیوں گا بس روزے کی حالت میں رہوں گا یہ بندے اور اللہ کا اپنا معاملہ ہوتا ہے تو داموس رحمت اللہ علیہ دو چار دن کے بعد ایک قریبی بستی میں گئے وہاں کوئی شادی وغیرہ کا کوئی فنکشن ہوگا یا جو ہے کوئی مہمان نوازی چل رہی تھی بستی والوں نے کھانا وغیرہ پکایا تھا جب دسترخوان لگا تو لوگوں نے ان سے کہا آپ بھی کھانا کھا لیجئے انہوں نے معذرت چاہی مگر کچھ لوگ پیچھے پڑ گئے کہ آپ ضرور کھائیں انہوں نے کہا نہیں مجھے کھانا نہیں کھانا ان میں سے ایک نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے انہوں نے وجہ بتلا دی کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی اور میں نے جو ہے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرتے میں وہاں تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا تو اس میں سے ایک ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہم سب بستی والے مل کر اس گنا کا عذاب بھگت لیں گے آپ کھانا کھا لیجئے بس کہنے والے نے جیسے ہی یہ کہا اللہ نے فوراً حضرت داموس رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میرے پیارے آپ اس بستی سے فوراً نکل جائیں چنانچہ جیسے ہی وہ نکلے اللہ رب العزت نے اس بستی والوں کو زمین کے اندر دھسا دیا ہم اللہ کے عذاب کو معمولی نہ سمجھے اگر بندہ اللہ کی نافرمانی میں لگتا ہے اللہ اس کے دل کے اندر رنج اور غم کو داخل کر دیتے ہیں جب بندہ اللہ کی نافرمانی میں لگتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو جب چھوڑتا ہے تو پھر حق تبارک و تعالی اس کو مخلوق کے سامنے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتے ایک شخص ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت میں بازار میں کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو غیر محرم عورتوں سے نہیں بچا سکتا کوشش بھی کرتا ہوں بد نظری نہ ہو مگر پھر بھی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گناہ سے کیسے بچوں انہوں نے فرمایا اچھا آپ کو سمجھا دیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اس نوجوان کو فرمایا میں آپ کو دودھ کا ایک پیالہ دیتا ہوں وہ پیالہ بازار سے گزر کر فلاں بزرگ بزرگ کے گھر تک پہنچتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ میں ایک بندہ آپ کے ساتھ بھیجوں گا اگر اس پیالے میں سے دودھ کہیں گرا تو وہ وہیں پر تمہیں جوتے لگائے گا اس نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ انہوں نے وہ دودھ سے بھرا ہوا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا وہ پیالے کو لے کر چل بھی رہا تھا اور اس پیالے پر نظریں بھی جمائے ہوئے تھا کہ کہیں گر نہ جائے اس کے ساتھ جو بندہ تھا وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے تندرست تھا اس نوجوان نے خدا خدا کر کر بازار سے گزر کر منزل مقصود تک دودھ پہنچایا اور خوشی خوشی واپس آ کر بتلایا کہ حضرت میں نے دودھ پہنچا دیا حضرت نے پوچھا بتاؤ تم نے بازار میں کتنے چہرے دیکھے وہ کہنے لگا حضرت ادھر تو دھیان ہی نہیں گیا حضرت نے پوچھا دھیان کیوں نہیں گیا وہ کہنے لگا حضرت مجھے ڈر تھا کہ اگر دودھ نیچے گر گیا تو یہ جو موٹا سا آدمی میرے ساتھ ہے وہ کہیں بھرے بازار میں مجھے مار کر رس ہوتا ہے کہ ان کے دل ایمان سے اتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو اس کی حفاظ حال ہوتا ہے کہ ان کے دل ایمان سے اتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو اس کی حفاظت کی ہر وقت فکر ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کریں اور اللہ قیامت کے دن مخلوق کے سامنے کھڑا کر کر دلیل اور رسوا کرے اللہ والے ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس دن کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری تو آتیش دوست اور بزرگ اس جو ہے ماحول میں ہم سب کو اپنے اوقات کا پورا پورا خیال رکھنا ہے کہ میرا کوئی وقت بیکار نہ چلا جائے ایک ایک منٹ کو جو ہے قیمتی بنانا ہے چند دنوں کے بعد ہمارے سامنے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ بھی آ رہا ہے ابھی سے جو ہے ہم کلام پاک کی تلاوت کا مشغلہ بنا لیں گے روزانہ اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں گے کہ مجھے اتنے پارے روزانہ پڑھنے ہیں اگر میرا قرآن صحیح نہیں ہے اس کو صحیح کرنا ہے اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنا اور صحیح طریقے سے صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے ہم جو ہے اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور اپنے جو ہے قرآن کو صحیح کریں حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں واخر دعوانا ان الحمد للہ رب غيرك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله نحن نستغفرك ونتوب إليك ونصلي على رسوله النبي الكريم اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ہمارے قصور اور کوتہیوں کو درگزر فرما دیجیے آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ نا مرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما لیجیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے ہمارے ہلو خیال کے دلوں میں اتار دیجیے دوا میں ذکر اور دوا مطاعت کی توفیق نصیب فرما دیجیے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے مولا کریم جو یہ موزی وبا اور مرض ہمارے ملک اور دنیا میں جو پھیلا ہوا ہے مولا کریم اس سے تمام انسانیت کی حفاظت فرما لیجئے جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ کلی نصیب فرما دیجیے ہم سب کو اپنے ملک میں قانون پابندی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا کریم جو لوگ خدمت کے کام انجام دے رہے ہیں اور جو جس لمحین سے محنتیں کر رہے ہیں مولا کریم سب کی خدمات کو قبول فرما لیجئے مولا کریم آنے والے مبارک مہینے کی قدر دانی کی توسیع نصیب فرما دیجیے ایک ایک ساتھ اور ان کو صحت عافیت طاقت قوت ہمارے مشائق کی عمروں میں برکت کا فرما دیجیے ان کو صحت عافیت طاقت قوت تندرستی عطا فرما دیجیے ان کا سایہ ہم پر ہوئے ہیں قائم فرما دیجیے مولا کریم ان اللہ والوں کی دعاؤں کی برکت سے آج ہم بچے ہوئے ہیں مولائے کریم ان کا سایہ ہم پر پرتادر قائم فرما دیجیے مولا کریم بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجیے مقروضوں کے قرضوں کی غیر ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجیے مقدمات میں محبوضوں کو برات نصیب فرما دیجیے جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات فرما دیجیے ملائے کریم ہمارے نوجوانوں کو ہمارے نوجوانوں کو اپنے اپنے گھروں میں رہ کر کو صحیح طریقے سے اپنا تو گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے ہماری بچیوں کو ہمارے بچوں کو صحیح طریقہ سے وقت گزارنے والا بنا دیجیے مولا کریم جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا جن کا ہم پر حق ہے سب کی جائز اور نیک تمنا پوری فرما دیجیے ہم سب کی پریشانی اور ہمارے دل کے رنج اور غم کو آپ بخوبی جانتے ہیں مولا کریم ہماری ایک ایک ضرورت کو ہمارے بچوں کی ایک ایک ضرورت کو اپنے غیبی خزانے سے پوری فرما دیجیے مولا کریم ہم کو زیادہ سے زیادہ کلام پاک کی تلاوت کو شوقم ذوق عطا فرما دیجیے ذکر بازکار کا اہتمام نصیب فرما دیجیے دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما دیجیے تحجد میں اٹھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجیے ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے اس موزی مرض سے ہمارے پورے ملک کی حفاظت فرما لیجئے اس موزی مرض کو عافیت کے ساتھ سے دور فرما دیجیے مولا کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما دیجیے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری ہمارے حلفیال کی حفاظت فرما لیجیے ہمارے بڑے ہمارے والدین دنیا سے جاتی کے سب کی سب کی مغفرت فرما دیجیے جنت الفردوس میں اعلی مقام سی فرما دیجیے جن کے ماں باپ حیات ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے ان کی سایہ تعطر قائم فرما دیجیے اولاد کو اپنے ماں باپ کی قدر دانی نصیب فرما دیجیے مولا قدیم کئی گھر ایسے بھی ہیں یعنی جو بیچارے پریشانی ہوئے اوقات میں پریشانی کے اوقات میں ہیں پریشانی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں مولا کریم سب کی اپنے غیبی خزانے سے مدد فرما دیجیے مولا کریم ہم میں آپس میں اتفاق جوڑ محبت نصیب فرما دیجیے ہمارے برادران وطن کے دلوں میں ہماری ہمدردی اور ہماری محبت کو داخل فرما دیجیے جتنے بھی لوگ ظالم قسم کے ہیں مولا کریم سب کو ہدایت عطا فرما دیجیے سب کے دلوں کو ایمان کی طرف موڑ دیجیے ہم سب کو دین پہ چلنے والا بنا دیجیے دین پر استقامت اخلاص کے ساتھ استقامت نصیب فرما دیجیے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے اپنی شاعری شام بھی عطا فرما دیجئے بولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے ابھی بھی اور آئین ابھی محروم نہ فرمائیے اللہ علی محمد نبی علمی والا علی وسلم تسلیم سخان اور رب العزت عماء یوسف اور سلام السلفین و رحمۃ اللہ